وہی ہے کہ جملاتا ہے اور مارتا ہے پھر جب کوئی حکم فرماتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا جب ہی وہ ہو جاتا ہے